محفل کو سلام جناب ہمارے یہ غوری بھائی نے سوال کیا ہے حضرت صاحب کے کوئی شخص اگر ایسی جگہ ملازم ہو جہاں جمعے کو بھی جو ہے جانا پڑتا ہو ڈیوٹی پر اور جمعے کی نماز کے لیے بہت کم وقت ملے اتنا وقت ملے کہ فقط فرض نماز ادا کی جا سکتی ہو تو اس صورت میں کیا وہ شخص جمعے کی فقط فرض نماز ادا کرے اور باقی جو ہے سنتیں اور نوافل بعد میں ادا کر لے یا قضا تو یا قضا کرے قضا تو ویسے نہیں ہوتی سنت اور نفلوں کی اس بارے میں کیا حکم ہے براہ کرم ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ خیر جی بھائی جتنا بھی وقت مل سکے اتنا عمل کرنا چاہیے اگر صرف فرضوں کا وقت ملتا ہے تو فرض ضرور پڑھنے چاہیے وہاں سنتیں جو ہیں وہ گھر جا کر پڑھ لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا جہاں ڈیوٹی ہے وہاں جا کر پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے لیکن جمعہ شیر نہیں چھوڑنا چاہیے آج کل تو پاکستان میں بھی یہی مسئلہ ہے جمعے کو چھٹی انہوں نے بند کر دیا تو اگر خدا نخواستہ ایسا موقع ملے کہ آدمی جماعت میں شامل ہو جائے تو بہت بہتر ہے اس کا جمعہ شریف پتہ ہو جائے گا صرف اس کو شامل ہوا تب بھی جمعہ شریف کا سواد مل گیا جو ہے جہاں کام پر یا گھر میں جا کر